رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دو زخم داخل ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھ